حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالم ابو النظر کو لکھا کہ جب وہ حروری لوگوں کی طرف نکلے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک غزبے میں جب وہ دشمن سے ٹکرائے تھے فرمایا تھا لوگوں دشمن سے ملنے کی تمنا مت کرو اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو مگر جب اس سے بھیڑ ہو جائے تو پھر صبر و صبا سے کام لو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے پھر یہ دعا فرمائی اے اللہ کتاب کو نازل کرنے والے بادلوں کو چلانے والے لشکروں کو پسپا کرنے والے انہیں پسپا کر دے اور ہمیں ان پر نصرت اور غلبہ عطا فرما سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اکتیس